نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوض بالله من السيطان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أجزاء من معلوباتكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزة من إجام النصر وعلى الذين يطيقونه سبية طعام مسكين فمن تطرع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمت صدق الله العليه العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رباية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم

صلاة وسلام عليك يا يا سيدي رسول وسلم خیا ش اغوا اب صلاحت وسلم خیا حبیب اغوا اب صلاحت وسلم خیا شفیع حمد و سلاد کے بعد رمضان المبارک کا یہ مقدس اور محترم مہینہ جو کہ اہل ایمان کے لیے مرد کا پیغام لاتا ہے اس قدر خیر و برکت اور رحمتیں اپنے ساتھ لے کر چل رہا فن ہوتا ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کتنی کثیر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے سال کے بارہ مہینوں میں سے یہ ایسا محترم اور مقدس مہینہ ہے جو سمجھ لے کہ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ صاحبزادے تھے ان ان بارہ میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب اور لاڈلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام تھے یوں ہی بارہ مہینوں میں سے رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور بہت ہی گیارہ مہینے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزاد دان تھے بارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان کے گیارہ بیٹوں کی مغفرت ہوئی بلا تصویر و تمشیل یوں ہی رمضان المبارک ایسا مقدس اور متبرک مہینہ ہے جس سال کے گیارہ مہینوں میں جو گناہ اور خطا ہم سے صادر ہوتی ہیں اس بارہویں مہینے یعنی رمضان المبارک کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خطائیں اور وہ گناہ جو ہے معاف فرما دیتا ہے اتنا خیر و برکت کا مہینہ ہے اتنی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ سیزن ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بغل ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں فصل سلت سیاتی اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں یعنی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو اس طرح سے نوازتا ہے آسمان کے دروازوں دروازوں کے کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ ہم گھروں کے دروازے کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں آسمان جو ہے وہ اس طرح کی بات اپنے اندر نہیں رکھتا ہے کہ اس میں پھٹن ہو اس میں کھلنا ہو اس میں اس طرح سے دروازے فٹ ہوئے ہوئے ہوں ایسا نہیں یا جو ہے ہم یہ سمجھیں کہ انہوں آسمان میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا جیسا کہ ہم نے اپنے مکانوں میں کیا ہوا ہے کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں اور دروازے لگائے ہوئے ہیں تو یہ ہر مطلب نہیں ہے مطلب کیا ہے حدیث شریف کا وہ یہ ہے کہ دروازے کھلنے سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کثرت سے نزول کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے بندوں پر کثرت سے اللہ تعالی کے رحم و کرم کا ہونا یہ مراد ہے رمضان المبارک کی خیر و خوبی اور برکتیں ڈھکی چھپی نہیں بلکہ محسوس کی جا سکتی محسوس ہوتی اور وہ اس طرح کہ جب سے رمضان المبارک سایہ پگن ہوا ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اور دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہر طرف نیکی اور خیر کا دور دورہ ہے یعنی اور دنوں کے مقابلے میں اور مہینوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ برائیوں میں اس کو فجور اور نافرمانیوں میں کمی نظر آتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حدیث شریف نے فرمایا کہ وسول فیلت شیافین کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے یہی دیکھ لیں آپ کے کتنا ہی جو ہے کوئی بدکار فاصل کو فاجر نافرمان فرمان کیوں نہ ہو جب رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی برائیوں سے باز آ جاتے ہیں تو یہ ایک حقیقت لیکن پھر بھی بعض ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ وصول سرتی شیاطین کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے گناہ اور برائیاں تو ہوتی رہتی ہیں رمضان مبارک میں بھی بہت سی برائیاں دیکھنے میں سننے میں آتی ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے شیاتین کے قید ہو جانے کے بعد کو برائیوں کا صدور نہیں ہونا چاہیے ہر طرف نیکی ہی نیکی ہونی چاہیے نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تو بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو فرمایا کہ فلتی سیاتی کے سیاتی کو جکڑ دیا جاتا ہے اس میں کوئی شک گسے کی بات نہیں جہاں تک برائیوں کے صدور کا تعلق اور نافرمانی اور کس کو فضور کا معاملہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکش سیاتی کو زکر دیا جاتا ہے بہت ہی شرری قسم کے شیطان قید و بند میں ڈال دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکش خیاتیم جو ہیں وہ قید و بند میں ہیں وہ جکر دیے گئے تو اب جو جس کو فجور اور نافرمانی ہوتی رہتی ہے تو یہ غیر سرکش شیاتی کی وجہ سے ہوتی ایک تو یہ جواب ہے اس سوال کا کہ جب سیاسی قید و بند میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر کیوں برائیاں سرزد ہوتی ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ سیاتی تو جکر دیے جاتے ہیں سیاتی تو قید و بند میں گرفتار ہو جاتے ہیں سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں یہی ایک ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ شیاتی تو زنجیروں میں گٹر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیارہ مہینے جو ہے شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے گیارہ مہینے تک یہ شیطان نافرمانیوں گناہوں اور فتحوں کی تعلیم دیتا رہتا ہے گیارہ مہینے تک جو ہے شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ انسانوں سے گناہ کراتا رہتا ہے نفس پر اس شیطان کا غلبہ ہوتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ گیارہ مہینے تک شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ عادت اس سے بہت ہی مشکل سے چھوٹتی ہے وہ عادت سے مجبور ہو جاتا ہے یعنی اس حد تک جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس وہ عادت جو ہے اس کی ترک نہیں ہوتی وہ عادت چھوٹتی نہیں تو گیارہ مہینے تک شیطان انسان کو برائی کا خوگر عادی بنا دیتا ہے اور وہ بلا روک ٹوک برائیاں کرتا رہتا ہے اور اس کو فجور اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی کرتا رہتا ہے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس کو محسوس تک نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ سال کے گیارہ مہینوں میں کوئی یعنی اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے حتیہ کے جمعہ تک نہیں پڑھتے جمعہ جمعہ پڑھ لیا نماز وقتہ جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے لیکن اسی طرح سے اور بہت سی برائیاں اور کبھی وہ سوچتا تک نہیں ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں تو شیطان اس قدر حاوی رہتا ہے گیارہ مہینے تک جب رمضان المبارک آیا فگن ہوتا ہے تو پھر ان شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے نف اور طبیعت جو ہے برائیاں کرتے کرتے اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں اب شیاطین اس ماہ میں تو حدیث کے بموجب بند کر دیے گئے قید کر دیے گئے لیکن انسان کا نفس امارہ یہ نفس شریر جو گیارہ مہینے تک اس کے ساتھ شیطان کے ہونے کی وجہ سے اتنا شیطان کا فرما بازار بن جاتا ہے اتنا نفس کا جو ہے یہ متی ہو جاتا ہے کہ یہ شیاطین رمضان میں دور ہو جانے کے باوجود بھی یہ نفس انسان سے برائیاں کراتا رہتا ہے یہ وجہ ہے رمضان المبارک میں بھی لوگوں سے برائیاں سرزد ہونے کی اور اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کہ برائیاں کیوں ہوتی رہتی ہیں نافرمانیاں کیوں ہوتی رہتی ہیں یہ قتل و غارت یہ جھوٹ یہ مکر یہ فریب اور یہ دغا یہ غصب یہ رشوت اور یہ حرام خوری مہک اس لیے ہوتی رہتی ہے کہ گیارہ مہینے تک یہ نفس جو ہے بالکل شیطان کا ساتھی ہوتا ہے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو ایک مہینہ صرف ایسا ملتا ہے جس میں شیطان جو ہے وہ جگڑا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ نفس اور یہ طبیعت اور یہ نفس ہمارا برائیوں کا بڑا ہی جو ہے یہ فوگر ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے انسان رمضان المبارک میں بھی برائیوں کا نافرمانیوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے حدیث شریف کا جو فرمان ہے حدیث شریف میں جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے اور وہ بالکل سچا ہے اس میں کسی قسم کا اعتراض کسی قسم کا سوال اور کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا ہے تو ایسا خیر و خوبی اور ایسا برکت کا مہینہ سایہ فگن ہے اللہ و مطالعہ کی یہ ہم پر بڑی مہربانی اور بڑی اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم اس ماہ مبارک کو ہم جو ہے وہ پا رہے ہیں اللہ و تعالی ہمیں آئندہ بھی جو ہے اس ماہ مبارک کو اسی طرح سے حاصل کرنے کی اور ہمیں اس ماہ مبارک سے پانے کی توفیق عنایت فرمائے اور کیسا خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس ماہ مبارک کی ہر رات کثرت سے اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے کثرت سے اپنے بندوں کی مقصرت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوتی ہے پکارنے والا پکارتا ہے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز دی جاتی ہے نادا مناد مینت سما آسمان سے ایک پکارنے والا ایک آواز دینے والا پکارتا ہے آواز دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے خیر اور خوبیوں کے اور اے نیکیوں کے طلب کرنے والے حس و اب صرف نیکی کر اور بشارت حاصل کر خوشخبریاں حاصل کر اور برائیوں کے مرتکب لوگوں سے وہ یہ پکارنے والا یوں کہتا ہے کہ اے برائی کے ارتکاب کرنے والے اور اے فص کو فضور کرنے والے باز آ جا اور برائیوں سے رک جا اور پھر کس طرح سے اللہ تعالی کی طرف سے پکارا جاتا ہے حل ان مستقصر یق فرم کیا ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا ہے کوئی برائیوں سے توبہ کرنے والا مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے حل منتھا ابن یوتاب علیہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول فرمائی جائے حل داعی جستجاب ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے حل من سائل یعطا کا کیا ہے کوئی سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کیا جائے اس طرح سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے پکارنے والا پکارتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو پکارا جاتا ہے اور ان کو اس طرح سے جو ہے نوازا جاتا ہے خود اللہ تبارک و تعالی یہ دعوت دیتا ہے اور اس طرح سے جو ہے دعا کرنے والوں کی دعاؤں کے قبول کرنے کا اعلان ہوتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کیے جانے کا اس طرح سے جو ہے وہ پکارنا کی اور اس طرح سے ان کو جو ہے نوازنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ ماہ مبارک ایسی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور کیسا خیر و برکت والا مہینہ ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کی ہر رات یعنی جب رات کا آغاز ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہونے کا مطلب یعنی جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے ہمارا اسلامی مہینہ اسلامی دن اسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے سے اس کا آغاز ہوتا ہے دن بدلتا ہے سورج غروب ہوا دن بدل گیا رات آ گئی دن چلا گیا تو یہ روزہ افطار کرنے کے وقت ہر رات گویا کہ جب شروع ہوئی اور روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنے لوگ بخش دیے جاتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا کہ ساٹھ ہزار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے افراد بخش دیے جاتے ہیں اور پھر جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ پورے مہینے یعنی مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تیس دن جتنے گناہ گاران امت بخشے گئے رمضان المبارک کے پھر آخری دن اتنی تعداد میں بخش دیے جاتے ہیں اللہ تبارک بطالہ ہم سب کو انہی بخشے ہوئے لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن کی رمضان المبارک میں مقف ہر روز مغفرت کی جاتی ہے اور پھر رمضان المبارک کے آخری دن جو ہے پورے مہینے میں بخشے گئے لوگوں کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک دایا سگن ہو اور پھر جو ہے اس اس مہینے میں بھی ہم غفرت کریں اور اس مہینے کی بھی صدر و منزلت کو نہ پہچانیں تو پھر کیسے کیسی یہ شکاوت ہوگی کیسی یہ بدبختی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمائی تھی اور میں یہ تقریباً حدیث شریف ہر رمضان المبارک میں سناتا ہوں کہ کہیں ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں ہم رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور رمضان المبارک کو سمجھیں کہ کیسا یہ متبرک مہینہ ہے کیسا مقدس مہینہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے صحابہ اکرام کو ممبر حاضر کرنے ممبر لانے کا حکم دیا تھا ممبر لایا جائے یعنی خصوصی اہتمام فرمائے اور حضرات صحابہ اکرام کا یہ بیان ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ممبر رکھ دیا گیا تو ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر کے قریب ہو گئے یعنی آپ کا خطاب سنیں آپ کا بیان سنیں کہ آپ نے ممبر جس مقصد کے لیے جو ہے وہ رکھوایا کیا مقصد ہے اس کو ہم توجہ سے سنیں نمبر کے قریب ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نمبر کی پہلی سیڑھی پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے آمین فرمایا پھر جب دوسری نمبر کی دوسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے آپ نے پھر آمین فرمایا جب تیسری سیڑھی پر آپ تشریف فرما ہوئے تو پھر آپ نے آمین فرمایا حضرات صحابہ نے عرض کی حضور آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ اس سے پہلے کبھی ہم جو نہیں سن نہیں سنتے تھے کیا وجہ تھی آپ نے ایسی بات فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بات دراصل یہ ہوئی کہ عرض علی جبرائیل میرے سامنے جب میں پہلی سیڑھی پر رونق فروز ہوا ممبر کی تو عرض علی جبرائیل میرے سامنے حضرت جبرائیل آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص تباہ ہو جائے اس کا ستیہ ناش ہو جائے کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے میں نے اس پر آمین کہا فرمایا میں جب دوسری سیڑھی پر میں رونق فروغ ہو رہا تھا تو پھر حضرت جبرائیل نے مجھ سے جو ہے یہ کہا اور میرے سامنے یہ بات کی یعنی یہ دعا کی یہ بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اتنے گرامی ذکر کیا جائے اور وہ آروز ہو درود و سلام نہ پڑھے اس پر میں نے آمین کہا اس کے بعد فرمایا کہ پھر جب میں ممبر کے تیسرے درجے پر ممبر کی تیسری سیڑھی پر رونق افروز ہوا تو حضرت جبرائیل نے مجھ سے جو ہے یہ کہا میرے سامنے یہ بس دعا کی کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے اس پر میں نے آمین کہا یہ تین بد دعائیں کی گئیں اس وقت جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر مبارک پر رونق افروز ہو رہے تھے اب آپ غور فرمائیے کہ ایک تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی بد یہی جو ہے اتنی کافی ہے کہ جس میں انسان کہیں کا نہیں رہتا اور ایسے لوگوں کی ثقافت اور بدبختی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا لیکن اس پر قرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرما دی تو اب اس کے رد ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی رمضان المبارک پایا جائے رمضان المبارک ہمیں ملے اور ہماری غفرت اور ہماری کاہلی اس حد تک بڑھ جائے کہ جناب رمضان کے روزے بھی نہیں رکھیں نمازیں بھی نہیں پڑھیں اور رمضان المبارک کی قدر و منزلت نہ کریں تو پھر کیسے جو ہے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے رمضان المبارک میں اس کی کیسے مغفرت ہو سکتی ہے وہ مقصور ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ بخشا ہی بخشا ہی نہیں جائے گا کہ اس نے رمضان المبارک کو جانا نہیں اس نے رمضان المبارک کو پہچانا نہیں اور اس کی قدر و منزلت کو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا بغیر کسی عذر شرعی کے وہ رمضان المبارک کے روزے ترک کرتا رہا کتنا شکی ہے وہ شخص کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ رمضان المبارک جس کے لیے سعید روحیں انتظار کرتی رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ عرض کرتی رہتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے تو یہ شخص اس مہینے کو ایسی غفلت اور کاہلی میں جو ہے گزار دے کیسے جو ہے اس کی مغفرت ہو سکتی اس لیے فرمائے کہ رمضان المبارک کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں کی گئی یعنی رمضان المبارک میں اس نے مغفرت کا سامان تیار نہیں کیا اس نے روزے نہیں رکھے اس نے قرآن نہیں پڑھا نہیں پڑھا ہوا تھا قرآن نہیں سنا یہ کہ نیکی کا اس نے جو ہے بالکل ترک کیا اور اس طرح سے جو ہے وہ رمضان المبارک نے اپنی بخشش سے محروم ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہا اور پھر <coughs> تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بدوا کی کیا کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس نے گرامی جس کے سامنے ذکر کیا جائے تو وہ ضرور و سلام نہ پڑ گئی اسی لیے علماء اعظام نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو آپ پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے اور وہ لوگ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس میں گرامی پر بھی درود و سلام نہیں پڑھتے ایسے لوگوں کو بخیل کہا گیا ہے ایسے لوگ محروم ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے لوگ کہ جو درود و سلام سے کتراتے ہیں درود و سلام سے بھاگتے ہیں پر میں کہ ایسے لوگ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے رویت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال پاک سے محروم رہیں گے وہ کل قیامت میں جنت کا راستہ بھی بھول جائیں گے تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت ابرعیل کی دعا یہ ہوئی کہ جو آپ کے اس میں گرامی تو سن کر ضرور و سلام نہ پڑھے وہ بھی وہ بھی ہلاک وہ بھی برباد اس کا بھی جو ہے ملیا میٹ ہو گیا اس کا بھی سب سے اناج ہو جائے اور حضرت جبرائیل کی اس پر دعا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمین فرما دینا جو ہے یہ اس کے مقبول ہونے کی جو ہے یعنی علامت پھر اس کے بعد تیسرے وہ بد دعا کر وہ مصوص ہاں جی۔ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہاں جی۔ کہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک برباد ہو جائے کہ جو اپنے والدین کو پائے اور وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں جنت میں داخل نہ کرانے کے مطلب کیا کہ ایسی وہ اولاد جس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا ان کو راضی نہیں کیا والدین کو خوش کرنا اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی ان کی اطاعت و فرما فرما برداری کرنا یہ دخول جنت کا سبب ہے اس سے جنت حاصل ہو جاتی ہے متی و فرما بردار بیٹے کا اپنے باپ کی طرف نظر کرنا کتنے ثواب کا حامل ہے اور ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ متی و فرما بردار بیٹا اپنے باپ کی طرف جو نظر کرتا ہے ہر نظر پر اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے آج غور فرمائیں ہم کتنے جو ہے غافل ہو چکے ہیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کے مقام سے کہ ہم اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے ہم اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے اور اس میں خرچ ہی کیا ہوتا ہے والدین کی فرما برداری والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اولاد پر والدین کا حق ہے ہیں لیکن والدین کا حق بھی اس حد تک ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو والدین کا ہر وہ حکم اولاد پر ادا کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہ دیا گیا ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہوتی ہو ایسا ہر حکم ماننا اولاد کے لیے ضروری ہے ہاں اگر ماں باپ والدین اگر ایسی بات کا حکم کریں کہ جس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو پھر ایسا حکم نہیں مانا جائے گا اسی لیے جو ہے ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور والدین کا اولاد پر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا تیری تیرا تیرے لیے جہنم یعنی ان کی رضا ان کی خوشنودی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں تجھے جو جنت ملے گی اور ان کے حکم کی خلاف ورزی یعنی جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں نہ ہو اس کا حکم ماننا اور اور یہ تو جنت کے دخول کا سبب ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہوتی اور والدین کوئی حکم ایسا دیتے ہیں اس کی نافرمانی کرنا جو ہے یہ جہنم کا باعث ہے اسی لیے اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی جو ہے وہ فرما برداری اور ان کی خدمت سے متعلق بھی یہ فرمایا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں گہری نظر رکھتے تھے وہ جانتے تھے کس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں اسی لیے ہر ایک کے لیے وہی حکم بیان فرمایا آپ جانتے تھے یہ سب جو حاضر ہوا جہاد کے لیے عرض کر رہا تھا آپ کو معلوم تھا اور اللہ تبارک بطالیٰ کی عطا سے آپ جانتے تھے کہ اس کی والدہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور اس کی خدمت کرنے والا نہیں فرمایا کہ کیا تیری والدہ ہے عرصی حضور ہاں میری والدہ ہیں تو فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو اسی میں تمہارے لیے جہاد ہے اب اندازہ کیجئے کہ والدین کی خدمت اور فرما برداری کا کتنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درس دیا ہے اور اتنے ہی آج ہم غافل ہیں والدین کے سامنے بلند آواز سے بولنا بھی جو ہے یہ ان کی شان میں گستاتی قرآن قریب میں ہر ایسی بات سے منع کیا گیا ہے جس سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہو ان کو تکلیف پہنچے پر میں ولاثق الحمد اف ان کو تم اف تک مت کہو یعنی ایسا کلمہ بھی زبان سے ان کے سامنے نہ نکالو یا ان کے لیے ایسی بات بھی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے بلکہ ان کے سامنے آجزی سے پیش آؤ فروتنی کرو ان کساری سے پیش آتے رہو اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہو اے, تما اے, اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر اسی طرح سے رحم فرما اسی طرح سے ان سے ان, ان پر کرم فرما جس طرح سے کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر جو ہے کرم نوازی اور مہربانیاں کی ہیں یہ ہے رمضان المبارک کہ جس کے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ یہ تعلیمات مرحمت فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق کی فرمائے واقف دعوانا الحمد للہ رب العالمین